امر ہے رات کا اندھیرا بھی اللہ کا امر ہے دن کا اجالا بھی اللہ کا امر ہے آسمان کی بلندی بھی اللہ کا امر ہے زمین کی پستی بھی اللہ امر ہے پانی کا ندیوں میں میٹھا بن کے چلنا یہ اللہ کا امر ہے سمندر میں جا کے کڑوا ہونا اللہ کا امر ہے سورج کی آگ کا برسنا یہ اللہ کا امر ہے پانی کا تپتے ہوئے بخارات بن کے اڑنا یہ بھی اللہ کا امر ہے اوپر جا کر نمک کے ذریعے سے ٹھنڈا ہو کر قطروں میں بدلنا بادل کی چادر اوڑھنا پھر ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ پرسنا اور پھر زمین کی رگوں میں اترنا اور پھر پھول پھل کلیاں بن کے نکلنا مہکنا یہ سب میرے اللہ کا امر ہے مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا عرش بھی اللہ کا فرش بھی اللہ کا انسان بھی اللہ کا جن بھی اللہ کا فرش بھی اللہ کے مخلوق اور لوح کرسی بھی اللہ کا امر جنت جہنم آگ میں تیزی آئی تو اللہ طرف سے جنت مہکنے لگی تو اللہ کی طرف سے محبتیں آئیں کے ارادے سے اور نفرت آگ گئی تو اللہ کے ارادے سے ففرو اللہ ہے ہی سبیلی میرا کام ہے میں کیمیکل کے فضائل نہیں سناتا ہوں میرا کیا کام ہے میں اللہ کے فضائل سناتا ہوں میرا کیا کام ہے میں گھوڑوں کی نسلیں نہیں بتاتا میں اپنے خواب میں اپنے خاندان کی شاعری عرب کس پر فخر کرتے تھے شاعری پر شجاعت پر خاندان پر عشق و معشوقی پر جنگوں پر گھوڑوں پر اونٹوں پر بکریوں پر سردار یہ چند چیزیں تھیں عرب کے فخر کی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو کہہ دے میں گھوڑوں کا دائی نہیں ہوں میں گھوڑوں کے فضائل نہیں سنا رہا میں شعر و شاعری نہیں بتا میں اپنے قبیلے کی طرف نہیں بلا رہا ادعو اللہ ادعو اللہ میرا ایک کام ہے میرا ایک ہے میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں میں بھٹکی انسانیت کے بخموں پر مرہم رکھتا ہوں مجھے میرے رب کے عزت کی قسم دل کے عورت بھرتی ہے نہ مال بھرتا ہے نہ عہدے بھرتے ہیں نہ شراب نہ نغمہ نہ موسیقی نہ کوئی وادی نہ کوئی دامن نہ کوئی کوہسار نہ کوئی مرغزار اور نہ کوئی نظارے اور نہ کوئی ستارے کچھ نہیں میرے رب کی قسم مجھے میرے اللہ کی قسم دل کے زخم صرف اس کے رسول کی محبت بھرتی ہے یہ واحد مرحم ہے ایک ایک مرحم ہے پورے بازار سے نہیں ملے گا یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منڈی سے ملے گا کہ اس دل کے زخموں کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے باقی ہر مرہم نمک بن کے آئے گا ہر مرہم نمک بن کے آئے گا پھر جراحت دل کو چلا ہے عشق سامان صد ہزار نمک داں کیے ہوئے جس چیز کو علاج سمجھو گے وہی زہر بنے گا جس چیز کو مرہم سمجھو گے وہی تمہارے لیے نمک بنے گا دل کے زخم بھرنے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا مرہم لاؤ انہیں بتاؤ میرا کام ہے کیا کام ہے ادعو اللہ میں تبلیغ کرتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں اکیلے ہی ہو نبی نہیں نہیں نہیں نہیں میں اکیلا نہیں ہوں میں وہ رحمت للعالمین ہوں جو اپنی امت کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں ہاں واللیل اذا سجا اس کا ایک ترجمہ تو مشہور ہے دن کی قسم رات کی قسم اس کے دو تر امام راضی نے کیے سب سے انوکھے نرالے سریلے ودوہا مجھے تیرے چہرے کی روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری زلفوں کی قسم ودوہا ودوہا دوسرا ترجمہ امام راضی مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا سب سے خوبصورت مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو ساری امت کو چھپا لیتا ہے اسے ماں بچے کو سردی میں چادر میں لپیٹ لیتی ہے نا کہ تو میرا وہ نبی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے کیسے سامنا کریں گے اللہ کے نبی سے اگر اس زندگی کے ساتھ مر گئے